صدہ مو صفہ صدقہ مو صفیٰ صدقہ مو صفہ صدقہ مو صفیٰ ہوائے فضائس ماں صدقہ مو صفا ندکہ مو صفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کے کشم صدقائے مو صفا ندقہ مو صفیٰ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں صدقہ مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ یہ سمندر یہ لگ رہے دریا سبھی ہاں دریا سبھی یہ سمندر یہ لہریں یہ دریا سبھی سال و سن زندگی اور جا صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسمان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر کشاں سد مصطفیٰ مصفا صدقے مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں صدفا صدف مصطفیٰ نہ واقف خدا سے کوئی با خدا کوئی خدا نہ واقف خدا سے کوئی با خدا راز حق کا ہوا ہے جو ہم پہ آیا صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسمان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کے کشاں صدقہ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین صدف صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ شجر یہ حجر یہ بہار ہاں بہار چمل یہ شجر حجر ہاں بہار چمن پھول خوشبو کلی اور یہ گل ستا مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین سماں صدقہ مصطفیٰ صفا صدفے مو شمس تارے قمر چاندنی کے کشاں مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ رب کی ہر شے محمد کی کتاب رب کی ہر شے محمد کتابیں ہوئی یہ جو کلمہ پڑھے کم کرے بے زبا صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسمان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کے صدقہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ سارے رشتے تمہاری بدولت ملے ہاں بدولت ملے تمہاری بدولت ملے میرے بھائی بہن باپ اور میری ماں صدقہ مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں صدقہ مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کے کشاں مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضائ آسماں صدفہ مفاغ صدقہ مصطفیٰ باس حسن عمل کوئی میرے نہیں میرے نہیں باس حسن عمل کوئی میرے نہیں پھر بھی ہوتا ہے وہ کبریا مہربان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسمان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کے کشاں صدف مو ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین گو صدقہ مصطفیٰ صدفے گو صفا تیری اوقات کیا ہے جنید دے گزیر جنے دے بات کیا ہے جنید ہزی ذکر سرور کہاں تو کہاں یہ بیان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسمان صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ مصطفیٰ شمس تارے قمر چاندنی کہکشاں صدقہ مصطفیٰ ہے صدقہ صدہ مصطفیٰ یہ ہوا یہ فضا یہ زمین آسماں صدقۂ مصطف صدقہ مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ صدقہ مصطفیٰ صدقۂ مطف صدقہ مصطفیٰ